حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حائزہ کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کا حکم دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ مل کر کھا لیا کرو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 651